بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للصاع قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها وكما قال قال علیہ السلام کئی فتح القحاظ العما انفی اولہا والمہدی فی وسطہا والعیسیٰ فی آخرہا حکما قال اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی قذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الى یوم الدین برادران اسلام آپ حضرات کو انتظار کی بہت زحمت گوارہ کرنی پڑی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں ہماری مجبوری یہ تھی کہ پونے دس بجے تقریباً ہم لوگ حاضر ہو گئے لیکن وہ لائن میں کچھ فالٹ ہونے کی وجہ سے اور پاکستان میں بجلی کے نشیب و فراز کے باعث بعض رکاوٹیں تکنیکی رکاوٹیں ایسی تھیں کہ بر وقت آپ حضرات کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام تر رکاوٹیں دور کر دی ہیں جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اس سے متعلق چند باتیں اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور سے امید کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان نشانیوں میں سے بعض علامات ہیں اور بعض علامات قبرہ جو علامات قبرا ہیں ان میں ایک حضرت سید عیسیٰ صاحب مریم کا نزول السما بھی ہے اور یہ نزول دراصل فرا ہے رفا کی قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس اس میں سے پہلے جو پہلی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے یہود کے اس دعوی کا رد کیا ہے کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ انا قتل المسیحا مسیحا ابن نے مریم رسول اللہ کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا یہاں پر انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ بڑے اعتقاد کے ساتھ انا کی ضمیر لا کر اور قتل نا کی ضمیر ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تحقیق ضرور بے ضرور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تو قرآن مجید نے یہود کے اس قول کو نقل کرنے کے فوری بعد ارشاد فرمایا کہ وما کا طلوع ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا وما سالبو ہو اور نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو پھانسی پر لٹکایا اور آگے فرمایا وما قاتل یقیناً اور نہ ہی یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا آگے قرآن نے کہا بر رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا آیت کریمہ میں ہو کی چار دفعہ ضمیریں لائی گئی ہیں اور ساری ہی حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا جن کا ابتدا میں ذکر ہو رہا تھا ان کی طرف راجے ہیں ماں کا ہو و ماں ہو و ماں کا ہو یقیناً بر رفا اللہ یہ چاروں ضمیریں عیسیٰ ابن مریم کی طرف راجے ہیں اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ فقط روح کا نام ہے نہ فقط جسم کا جسم اور روح کے مجموعے کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ قرآن مجید کی نایات کا مفہوم یہ بنے گا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ تحقیق ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول سے قتل کر دیا قرآن مجید نے ان کے دعوی کی تردید کی کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو پھانسی پہ لٹکایا اور نہ انہوں نے یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قتل نہیں کیا آگے فرمایا بر رافا اللہ بلکہ اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ظاہر ہے کہ یہود کا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے قتل کا تھا اور قتل جسم پر واقع ہوتا ہے نہ کہ روح پر پوری دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک آج کوئی آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ ہم نے جو ہے کسی روح کو قتل کیا فیل قتل جسم پر واقع ہوتا ہے اور جس کو قتل کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ جس مسیح کو وہ قتل نہیں کر سکے جن کو وہ پھانسی نہیں دے سکے جن کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا اللہ رب العزت نے انہی کو اپنی طرف اٹھا لیا سو سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے رفع کے متعلق نسا ہے اور آگے فرمایا وہ اپنی طرف اٹھا لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو کہ جہاں پر کسی چیز کی متعلق اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اپنی طرف بلند کر لیا تو اس کا معنی وہ اس کے جو ہے وہ جہت رفع کی ہوتی ہے جیسے فرمایا امن تم منفی العرض یا دوسری جگہ ہے کہ تم حاصبہ کہ ایک اور جگہ ہے کہ الہ یا سعد القالم الطیب کہ اللہ کی طرف نیک و اعمال اٹھائے جاتے ہیں کیا بے خوف ہو تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ تم پر جو ہے وہ اپنے زمین کو خرچ کر دے یا تمہارے اوپر عذاب بھیجے وغیرہ ذالب ان آیات کریمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ رافا اللہ میں جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھایا تو یقیناً آسمانوں کی طرف اٹھایا اور یہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رفع یہ غذا کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے جیسے دن اور رات اندھیرا اور روشنی مرد اور عورت زمین اور آسمان اسی طرح یہ آپس میں احترام بھائیوں بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے رفع کے متعلق جو قرآن کا نظریہ ہے مختصر انداز میں وہ عرض کر دیا تو نزول فرا ہے رفع کی تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نازل ہوں گے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہیں کو اٹھایا گیا تھا تبھی تو وہ نازل ہوں گے اب قرآن مجید میں اگلی آیت کے اندر وقان اللہ عزیز الحکیمہ کے بعد فرمایا گیا بن علطاب قبل موت ہی کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے جو اس زمانے میں موجود ہوں گے اور دن قیامت کے گواہ ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ان پر اس پہلی آیات میں رفع کا تذکرہ تھا اس آیت کریمہ کے اندر سید عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول کا تذکرہ ہے اسی طرح قرآن مجید کی اور آیت کریمہ ہے بہ السا کہ حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام قیامت کا علم ہے قیامت کی نشانی عالم ان کا بھی آتا ہے اکرات میں اور علم ان کا بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تشریف آوری قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی یہ قرآن نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی جو علامات ہے ان کو بیان کرتے ہوئے سید عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول منسما کو بھی آسمانوں سے جو اپنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا میرے واجب الحترام بھائیوں اب آپ سبھی حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی کہ قرآن مجید کی جو ہے تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ ہم خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس درخواست کریں جو حضور علیہ السلاۃ والسلام قرآن مجید کی تفسیر فرما دیں وہ بھی اتنی ہی معتبر ہے اس حوالے سے کہ جن ہاتھوں تک آج تک ہمارے پاس قرآن پہنچا انہی ہاتھوں سے مفہوم قرآن بھی پہنچا قرآن کے آج نازل نہیں ہوا کہ اس کے ترجمے پر ہم جھگڑا کر کے بیٹھ جائیں قرآن مجید جن جن ہاتھوں سے ہم تک آیا اس کا مفہوم اور معنی بھی انہی ہاتھوں سے ہم تک آیا اور وہ تمام تر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تفسیر کی روشنی میں اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے چنانچہ اب ہم سہارا لیتے ہیں بخاری شریف کا بخاری شریف کی جلد اول ہے صفحہ چار سو نوے ہے اس کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا باب قائم کیا گیا اور میں نے روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس کے جو ہے یہ بخاری شریف میں تین چار مقامات پر آئی ہے ایک جگہ یہ بھی ہے کیفان تم ادا نادر ابن المریم و امام حکم من کم کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تم میں نازل ہوں گے یہ یہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ابو حریرا فرماتے ہیں فکر ان سے تم کتاب لال القطابِ لالبی قبل موتے ہی کہ تم میں سے جو چاہے وہ کوئی نزول عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے لیے اس حدیث شریف کی تعید قرآن سے جو چاہے قرآن سے اس حدیث کا جو آدمی مفہوم سمجھنا چاہے یا قرآن کی اس پر شہادت لینا چاہے تو وہ یہ آیت کریمہ ہے یہ حضرت سید ابو و سے روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب قاندروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات مسیح کے اندر کل جو ہے وہ اپنا ان کی کتاب ہے حیات عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر مولانا محمد ادریس کی کل اللہ فی حیات روح اللہ اس کے اندر انہوں نے دس نظیریں بیان کی ہیں اس بات کی کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی حدیث کی کو بیان کرنے کے بعد اگر اس کی تائید میں کوئی قرآن مجید کی آیت کریمہ نوٹ کرے تو وہ حضرت ابو حریرا کی اپنی طرف سے وہ تعید میں آیت پیش کرنا نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے اس کے دس نظائر بیان کیے ہاں بعض روایات میں حضرت ابو حرارا وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو مبارک کو پڑھا تھا اور بعض روایت میں حضرت ابو حریرا صرف اس حدیث شریف کو حدیث شریف کو کوٹ کرنے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کر دیتے ہیں تو وہ بھی ان کا آیت تلاوت کرنا دراصل وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تفسیر قرآن ہوتی تھی تو میں نے ان باتوں سے اتنا ثابت کیا کہ حضرت سید عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کا آسمانوں سے نازل ہونا قیامت کے قریب یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بھائیوں میں اب آنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کے تذکرہ سے متعلق کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کا خروج ہوگا ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا اور اس کی تفصیلات بھی رحمت عالم نے ارشاد فرمائی بخاری شریف کی ایک تو یہی روایت جس کے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس میں رحمت عالم نے فرمایا کیف تم ازا نازل فیکم ابن و مریم و امام کم من کم اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا ہے امت محمدیہ جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ینزل کم اور حضرت مہدی کے متعلق فرمایا و امام کم من کم اس بخاری شریف نے اتنی اتنی جو ہے وہ اپنا آپ روایت بیان کی اب یہ امام یہ کون ہے اس کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ یقین یقون امیر ہوں تال سلنا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نزول کے وقت تو حضرت مہدی علیہ رضوان نماز پڑھا رہے ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ تشریف لائے فتح امیر ہم تال فصل لنا کہ ان کا جو مسلمانوں کا اس وقت امیر ہوگا وہ ان کو کہے گا کہ آپ تشریف لائے نماز پڑھائے بخاری شریف جیسی کتاب جو اصول کتب بعد کتاب اللہ ہے انہوں نے امام و کم کا لفظ استعمال کیا مسلم شریف میں جو سیاست میں سے دوسرے نمبر کی اصح ترین کتاب ہے اس نے اس کے لیے امیر ہم کا لفظ استعمال کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف کی تیسری کتاب ترمزی کے بعد چوتھا درجہ ہے ابو دعود کا ابو دعود شریف کے اندر مستقل باب موجود ہے حضرت ترمزی شریف کے اندر بھی موجود ہے حضرت سید مہدی کے کی تشریف آوری کا مستقل باب موجود ہے اور ابو دعود کے اندر بھی مستقل باب موجود ہے ابو دعود کے اندر تقریباً کوئی گیارہ روایتیں لائی گئی ہے اور ان روایتوں میں حضرت سید جناب مہدی علیہ رضوان کی علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات میں سے ایک علامت یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوات ہو ہو اسم اسم اسمی و و ابھی ہے اسم و ابھی کہ ان کا نام میرے مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا رحمت عالم کا نام نامی اس میں گرامی محمد تھا تو مہدی جی کا نام بھی یہی ہوگا اسم و ابھی ہے اسم و ابھی کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا رحمت عالم کے والد گرامی کا نام سیدنا عبداللہ تھا تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے والد گرامی کا اسم گرامی بھی عبداللہ ہوگا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ولد فاطمہ کا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور بعض روایات میں آتا ہے مل اترتی کہ وہ ہمارے خاندان میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں یا رحمت عالم کے خاندان میں سے سو بات ایک ہی ہے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حسنی اور حسینی سادات میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تو یہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے چالیس سال کی عمر کو جب پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے مکہ مکرمہ کے اندر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اس حالت میں ان کو پہچانا جائے گا مقام ابراہیم پر ان کی بیعت کی جائے گی سید مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بعد ظہور ان مانوں سے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان مانوں سے ظہور نہیں ظہور کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے چالیس سال بعد مکہ مکرمہ میں آئیں گے اس وقت ان کی بیعت کی جائے گی ظہور کے لیے یہ لفظ استعمال یہ ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں میرے واجب الحترام بھائیوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف میں نے اپنی گفتگو اپنے خطبہ کے آغاز میں ہی تلاوت کی جس میں رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں فتحاظ عما انفی اولما دی فی فسطہ عئیسا فی آخر ہاں تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس وقت میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں درمیان میں مہدی ہیں اور آخر میں سیدنا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائیوں قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کی ترتیب کو سامنے رکھے تو بات یوں ہی بنتی ہے کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کی پیدائش ہوگی آپ کو پہچانا جائے گا ان کی بیت کی جائے گی اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور اس کے فتنے کے آثار ساری دنیا کے اندر پھیلیں گے اس کی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں بیان فرمائی کہ عراق اور شام کے درمیان راستے سے دجال نکلے گا فلاں جگہ پر آئے گا فلاں جگہ پر آئے گا اور اتنے پہ جو ہے وہ ہزار لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اس کے ماننے والے اور وہ آئے گا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا تو سید جناب مہدی علیہ رضوان اور سید جناب مسیح علیہ السلام یہ دجال کے خروج کے بعد کہ جب وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوگا چار دانگ عالم اس نے آگ جلا رکھی ہوگی مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ان کو پریشان کر رکھا ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کی امداد اعانت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو نازل کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور سیدنا مہدی علیہ رضوان یہ دونوں مل کر وہ جائیں گے بیت المقدس میں جا کر وہاں پہلا ان کی ملاقات شام کی جامع کے اندر ہوگی اس کے بعد تشریف لے جائیں گے اپنا جو ہے وہ بیت المقدس میں یہ حضرات نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے کہ نماز کے دوران میں ان کا محاصرہ کر لیا جائے گا دجال اپنی فوج سمیت وہ بیت المقدس کے دروازے پر آئے گا یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو کا اور اس کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور یہ پہ جو ہے دجال حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے ہاتھوں قتل ہوگا میرے بھائیوں ان اس کے بعد آگے چل کر آتا ہے کہ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان کا انتقال ہوگا اور ایک روایت کے مطابق حضرت مہدی علیہ رضوان کو بیت المقدس کے جوار کے اندر انہیں دفن کیا جائے گا ان کی نماز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور اس واقعہ کے نزول کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلاط وسلام اس دنیا کے اندر تینتالیس سال تک قیام کریں گے شادی ہوگی ان کی اولاد ہوگی حج کریں گے روحا نامی ایک جگہ ہے وہاں سے وہ حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھیں گے حج کریں گے اور حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے جائیں گے اتنا عرصے تک وہ مسلمانوں کی قیادت اور رہنمائی کریں گے اس وقت لک میلا اللہ الواحد اللہ وحی علیہ السلام تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی سربلندی ہوگی اور اس وقت حضور علیہ السلاۃ وسلام کے دین کا جھنڈا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے ہاتھوں میں ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ طیبہ کے اندر دفن ہوں گے ہماری ترمزی شریف کی جو کتاب ہے یہ افاہ القتب میں اپنا سیاح ستہ میں سے یہ تیسری کتاب ہے ترمزی شریف کی اس کے اندر بھی موجود ہے وکال ابو دعود قد باقیہ موز و قبرن حضرت ابو امام ترمزی نقل کرتے ہیں کہ امام ابو محدود نے یہ کہا کہ آج بھی حضور علیہ السلام کے روزہ طیبہ میں چوتھی قبر مبارک کی جگہ موجود ہے تو میرے واجب الحترام بھائیوں مسلمان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر دفن کریں گے اور حدیث شریف میں ارشاد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کل میرے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے روزہ طیبہ سے اپنا سب سے پہلے ہمیں اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد یہ قیامت کو اس کے بعد پھر قیامت کے آگے تفصیل آتا ہے میں نے بہت ہی وقت کی رعایت کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت پونے دو ہوا چاہتے ہیں رات کے میں نے بہت اختصار کے ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے نزول سے متعلق سیدنا مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے متعلق جتنی موٹی موٹی علامتیں اور موٹی موٹی نشانی اور اپنا بیان تھا وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا حضور علیہ السلاۃ وسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی علامتیں بیان کی ہیں احادیث میں یا قرآن مجید میں اسی طرح سیدنا مہدی علیہ رضوان کی جتنی علامتیں ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک کتاب مرتب مرتب کی تو اس کے اندر انہوں نے زمینی اور استدراک کے طور پر اصل میں وہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی محنت تھی حضرت مفتی صاحب نے آپ کی سرپرستی میں اسے اکٹھا کیا اب تفریح بما طبات فی نزول المسیح اس کے زمین کے طور پہ وہ ایک سو اسی کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی حضرت مہدی کی اور ان کے زمانے کی علامات اور نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے اور پھر تقابل کیا گیا ہے کہ ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی تھی میرے بھائیوں جو سید عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کے متعلق حضور علیہ السلام کی ایک سو بارہ صحیح احادیث ہیں رہے سیدنا مہدی علیہ رضوان ان کے متعلق ہمارے دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ انہوں نے مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھا اس کا نام ہے الخلیفۃ المادی فی الحادی سے اس کے اندر سینتالیس احادیث اور آثار جمع کیے گئے ہیں اور وہ وہ صحیح اپنا آثار اور احادیث ہیں جن کی سندے کسی بھی قسم کے شخص سے محفوظ اور معمون ہیں وہ وہ چھپ چکی ہے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا یہ چودہ سو سال سے حضور علیہ السلاط وسلام کی امت کا متفقہ قیدہ چلا رہا ہے کہ سید قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کا قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر قیامت کے بالکل قرب میں ان کا نزول ہوگا بھائیوں جتنی احادیث کی کتابیں ہیں شاید و باید کوئی ایسی کتاب ہو ورنہ تمام تر کتابوں میں جہاں بھی سیدنا مسیح علیہ السلاۃ وسلام کا تذکرہ آیا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے نزول پر باپ باندھا ہے میں پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو حدیث کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہیں مانتے بہت ہی محبت کے ساتھ ان کی توجہ اس طرح مبزول کراتا ہوں کہ تمام طرح حادیث میں نزول عیسیٰ ابن مریم کا باپ تو موجود ہے لیکن آج تک کسی ایک محدث نے کسی ایک بھی کتاب کے اندر وفات عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا باب قائم نہیں کیا اسی لیے ان کے سوچنے کی بات ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ذہنی آزادی کو اور کو تسکین دینے کے لیے کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو بھلے اس کا مقدر لیکن جہاں تک قرآن اور سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا عقیدہ تھا ہے اور رہے گا وہ یہ کہ حضرت سید علیہ صلاح والسلام کا نازل ہونا بھی حق ہے یہ ان کے نزول کا عقیدہ حق ہے یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی خود افقہ اکبر کے اندر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا آسمانوں سے نازل ہونا یہ حق ہے حق ان کا کے ایسا ہو کر رہے گا اس کے بغیر چارہ نہیں یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے آج جو شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول کا انکار کرتا ہے علامہ محمود آلوسی جو روح المعانی کے اپنا مصنف ہیں اور آج سے صدیوں پہلے کے مفسر ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تصریح کی مان انکارہ ملاحدہ ولفرا صفا و ذنا دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول کا مسئلہ اتنا پکا ہے کہ اس کا انکار سوائے سوائے ملحد لوگوں کے فلسفیوں کے اور زندگیوں کے آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا رہے حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان تو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے تشریف آوری کا عقیدہ یہ اہل سنت وال جماعت کے شعار میں سے ہے اگر کوئی آدمی حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت کے اندر شامل نہیں اور اگر وہ نزول مسیح علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل اسلام میں شامل نہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ بر صغیر پاک و ہند میں کہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا اس اس شخص نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ اپنے ایمان پہ اپنے اس پہ جو ہے وہ مسلمانوں کے نظریے پہ کلہاری چلاتے ہوئے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ رضوان یہ ایک ہے حالانکہ چالیس احادیث بتا رہی ہے قرآن بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہے حضرت مہدی علیہ رضوان اور ہے ایک روایت کو اس نے لیا جس کے اندر ہے لا مہدی لا عیسیٰ کہ نہیں ہے مہدی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اس روایت کو لے کر نظریہ ایجاد کیا کہ وہ دونوں ایک ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لا مہدی لا عیسیٰ ہے خود اس کی صنعت کے اندر کلام ہے اور تمام تر محدثین حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ایک ناقابل اعتبار ہے اور جس کتاب کے اندر یہ درج ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد کی بھی احادیث یہ پکار پکار کر صاحب انصاف لوگوں کے صاحب عقل لوگوں کے کو دعوت دے رہی ہے اس بات کی کہ یہ روایت صحیح نہیں اس لیے کہ اس سے پہلے جو روایتیں ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف افریقہ حضرت مہدی کے ظہور کا علیحدہ علیحدہ طور پر تذکرہ ہے چالیس صحیح احادیث کو چھوڑ کر ایک مجرور سند والی روایت کو لے کر اپنے عقیدے کے اس بات کے لیے بہانہ بنانا یہ غلام محمد قادی علی کے زندگا کی ایک بدترین مثال ہے کہ وہ شخص اس طرح ریت کے سہارے اپنے عقیدے کی دیوار کھڑا کرنا چاہتا ہے میرے واجب الحترام بھائیوں ہمارے محدثین حضرات نے اس کی تشریح بھی کر دی کہ یہ روایت کا ناقابل اعتبار ہے اگر قابل اعتبار ہوتی بھی تو بھی اس کا موقف یہ تھا جو اس کا اپنا کیا کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا کہ لا مہدی اللہ فی زمن عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا زمانہ ایک ہوگا پھر اس کا یہ ترجمہ ہوتا اور اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو اس کا یہ لیا جا سکتا تھا جیسے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید معاویہ کے متعلق فرمایا اللہ ہادی کہ یا اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے تو یہ حضرت مہدی کے متعلق کہ وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے یہاں پر مہدی کسی کے عالم کا بیان نہیں کسی کے نام کا تذکرہ نہیں ہو رہا صفت بیان ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور یہ بات بھی واقعات کے اعتبار سے سو فیصد صحیح ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے وہ یا حضور کی امت ہوں گے دما حضرت سید العبہ کے وہ بھی حضور کی امت ہوں گے اور ساری امتیں مل کر کسی اللہ رب العزت کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہر چند کے آج عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں لیکن وہ ہیں اللہ کے نبی اور تو وہ ساری امت تو اس وقت جو جتنے لوگ ہوں گے ان سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اگر روایت صحیح ہوتی تو اس کا صحیح معامل یہ تھا جبکہ چالیس احادیث اس کے مقابلے میں اور جو میں نے روایت کی اس روایت نے بھی بتا دیا اور بخاری شریف کی جو روایت میں نے عرض کی اس نے بھی واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ بولا گیا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوگا مہدی کے متعلق کہا گیا کہ مہدی تم میں سے ہوگا ایک تم میں نازل ہوگا ایک تم میں سے ہوگا ایک کے لیے فی کم کا لفظ ایک کے لیے من کم کا لفظ ان تمام تر چیزوں نے سراہد کر دی کہ سید عیسیٰ علیہ السلام اور ہے حضرت مہدی اور ہے چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو احادیث میں قرآن میں نام آیا ان کا نام عیسیٰ ہے انہیں یسوع بھی کہتے ہیں مسیح بھی کہتے ہیں ابر مریم بھی کہتے ہیں کالمۃ اللہ بھی انہیں کہا گیا روح اللہ بھی یہ حضرت سیدنا مسیح ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام مریم ہے بنی اسرائیل میں سے تھے رسول اللہ بنی اسرائیل سیدنا داود کی اولاد میں سے تھے حضرت سیدنا ہارون ہارون کی ہمشیرہ کے مئی مریم کے بیٹے تھے یہاں پر ہارون سے مراد وہ ہارون نہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ سلاط و کے زمانے میں ان کے بھائی تھے یہ بلکہ بعد میں ان کے نام پر ایک برگزیدہ شخصیت کا نام رکھا گیا ان کا نام ہارون تھا ان کی والدہ کا نام مریم تھا حضرت مریم کی والدہ کا نام جو ہے وہ حضرت ہنا تھا اور حضرت اپنا مریم کے والد گرامی کا نام حضرت عمران تھا تو یہ حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں جو حضرت ہنا کے علاقے جگہ ہیں ان کے بیٹے جن کا نام عیسا ہے جنہیں یسو بھی کہتے ہیں مسیح بھی کہتے ہیں کلمت اللہ روح اللہ بھی کہتے ہیں جن کو قرآن نے ابن مریم بھی کہا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور وہ سید عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے رہے حضرت مہدی تو ان کے متعلق حضور نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا حسنی حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے مدینہ میں پیدا ہوں گے مکہ میں آئیں گے بیت المقدس میں جائیں گے وہاں پر ان کا انتقال ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ ان کا انتقال مدینہ طیبہ کے اندر ہوگا کہاں بیت المقدس کہاں مدینہ طیبہ ایک وہاں فوت ہو رہے ہیں ایک یہاں پر فوت ہو رہے ہیں ان کا نام اور ہے ان کا نام اور ہے چالیس آیات احادیث مبارکہ نے اتنی بات متعین کر دی کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں تو آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اور نشانی ان کے نزول کی کیفیات قرآن اور سنت کے حوالے سے اور حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامات وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت کے عقیدے کی روشنی میں آپ دوستوں کے سامنے بیان کی اب ایک شخص کھڑے ہو کر کہے کہ میں مسیح ہوں نام اس کا غلام احمد ہو باپ کا نام غلام مرتضی ہو بجائے آسمانوں کے اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہو قادیان کے اندر پیدا ہو اور بجائے اپنا آسمانوں سے نازل ہونے کی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو کر کہے کہ میں مسیح ہوں یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے قرآن اور سنت کی ایک نشانی سید السلام کی اس کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی اسی طرح رہے حضرت سیدنا بہدی ان کے ان کے کوئی شخص میں وہی مہدی مود ہوں تو وہ مہدی ان کا نام محمد ہوگا اس کا نام غلام احمد تھا مہدی کے والد کا نام عبداللہ اس کے باپ کا نام غلام مرتضی وہ مدیرے میں پیدا ہوں گے یہ قادیان کے اندر پیدا ہوا وہ مکہ مکرمہ آئیں گے اسے ساری زندگی مکے میں جانے کی توفیق نہ ہو سکی تو ان حقائق کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں یا مسیح اور وہ دونوں ایک تھے وہ قرآن کو جٹلاتا ہے حدیث کو جٹلاتا ہے امت کے چودہ سو سالہ تعامل کو جٹلاتا ہے یہ آدمی دجال من اب میرا میرتلا یہ ان دجالوں میں سے کا ایک دجال تھا اس کی بات کا اعتبار نہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی سما سما خراچی کی معافی چاہتے ہوئے اس مختصر گفتگو کو آپ دوستوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں میں سے کہ آپ سب سب ساتھی ہم مسکینوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی رب العزت آخری وقت تک اس کام کی سعادت سے محروم نہ فرمائے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق سے سرفراز فرمائے آپ ہم غریب مسکینوں کے لیے غیرانہ دعائیں کریں گے ہم آپ دوستوں کے لیے آپ دوست بہت ہی خوش نصیب ہیں جو ایک مقدس کام پر لگے ہوئے ہیں اور اتنی دیر تک بیٹھ کر آپ دوستوں کو انتظار کی زحمت بھی گوارا کرنی پڑی تو وہ ہماری مجبوری تھی ٹیکنیکل ورنہ ہم تو حاضر پہلے ہو گئے تھے اب میں درخواست کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے جو واقف کار ہیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے کی درخواست اور باقی تمام تر و فکار سے کہ اگر کوئی شاستی کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں وہ اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائیں اسی موضوع پر کوئی ساتھی اس گفتگو کے حوالے سے سوال کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہے جی، السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حضرت آپ نے بہت ہی اچھا بیان دیا جزاک اللہ دیر بھی کافی ہو گئی میرا ایک سوال یہ تھا کہ میں پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں آپ کو آواز آ رہی ہے میری اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے جب مطلب عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت آنے والا ہوتا ہے تو انسان میں ذرا بہتری کی علامات شروع ہو جاتی ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ داڑھی نہیں ہوتی داڑھی لکھ لیتے ہیں نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے عقائد میں درستگی آنی شروع ہو جاتی ہے اب ان کی جو تھوڑی بہت میں تاریخ پڑی ہے مرزا صاحب کی تو اس میں ان کی وفات ہوئی ہے انیس سو آٹھ میں اور انیس سو سات میں جو ہے وہ ان کے بیانات روحانی خزائن میں جو ہیں کہ تو اس سے بمنزلہ میرا فرزند کے ہے اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں یقین کیا کہ وہی ہوں اور اس حالت میں ہوں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں تو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو صورت پیدا کیا تو یہ معلوم بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی تو لگتا ہے کہ درجہ بدرجہ آخری وقت میں جا کر جو ہے عقل اور خراب ہونی شروع ہو گئی تھی بجائے اس کے کہ بہتری آتی تو ذرا اس بارے میں اور پھر یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نازب اللہ نہ صرف یہ کہ نبی اور جو ہے وہ مسیح اور یہ ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ خدا کے بیٹے اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ناوزب اللہ ذالک اس پر روشنی <coughs> بھائی گا صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال اٹھایا اس موقع پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جیسا کہ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اوپر کی سیڑھی سے گر جائے تو اس وقت تک نہیں سنبھل پاتا جب تک کہ وہ کلا بازی کھاتا ہوا آخری سیڑھی تک نہ آ جائے یہی حالت مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی میرے خیال میں گرگٹ روز بروز اتنے رنگ نہیں بدلتی جتنا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی بدلتا تھا اس بہت سارے دعوی کیے ان دعوی میں سے اس کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں کرشن ہوں ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں جے سنگھ بہادر ہوں ایک یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں اسود ہوں ایک اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں پہلوان ہوں یہ غلام احمد کا جینی اس طرح کے الٹے پلٹے دعوے کرتا رہا خود اپنے آپ کو مریم بھی کہا ابن مریم بھی کہا اور میں سے میں پیدا ہوا یہ تھیوری بھی پیش کی تو آپ نے سو فیصد سے ہی کہا کہ غلام احمد قادیانی پر اس کے کفری عقائد کی ایسی نحوست پڑی کہ وہ دن دن بطن ان دعوی کے اندر بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اس نے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا صرف صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اللہ معاف کرے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر آگے چل کر خدا ہونے کا دعویٰ کیا خالے کے ارض و سما ہونے کا دعویٰ کیا اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ فخلق تو آدما کہ آدم علیہ السلام کو بھی میں نے پیدا کیا ایک مناظرے میں کاجیونی کے ساتھ ہماری گفتگو کر رہی تھی میں نے وہاں پر سوال اٹھایا کہ آپ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی انسان تھا یا نہیں وہ کہنے لگا جی انسان تھا میں نے کہا کہ اگر وہ انسان تھا تو سارے انسان اولاد ہے حضرت آدم کی یہ کہتے ہیں کہ میں آدم سے بھی پہلے تھا تو یہ گویا اپنے باپ سے پہلے تھا آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ سے پہلے اپنے باپ سے بھی پہلے پیدا ہو تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی خیر یہ چیزیں تو مرادرے میں چلا کرتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ غلام احمد کاریالی نے کتنے الٹے پلٹے دعوے کیے اور اس کا آخری خط اس کی موت سے پہلے اس نے پچیس مئی کو لکھا جس دن موت واقعی اسی دن چھبیس مئی کے اخبار عام کے اندر چھپا مرزا قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا محمود تھا اس نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت النبوت اس کے زمین کے طور پر اس خط کو بھی اس نے اخبار عام کے اس طرح خط کو بھی اس نے شائع کیا ہے جس کے اندر غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں میں اپنے دعوے پر قائم ہوں تا کہ اس دنیا سے گزر جاؤں جب اس نے یہ موقع اختیار کیا تو غلام احمد قادیانی کو چھبیس مئی کو جس دن خطاب کرایا دن کے دس بجے رات سے اسے سہار لگے تھے اور اس کے اپنا قے اور دس کی حالت میں ڈبل بیرل خان اوپر سے بھی چالو ہے نیچے سے بھی چالو ہے برابر جو دونوں راستوں سے قے اور غلازت اگر رہا ہے نگر رہا ہے میرے واجب الحترام بھائیوں خود غلام احمد قاجی کا بیٹا جس کا نام تھا مرزا بشیر بشیر احمد ایم اے وہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں اپنی والدہ کے حوالے سے روایت بیان کی پچھلے دنوں توبہ میں میرا ایک قاجیانی کے ساتھ مناظرہ تھا جب میں نے یہ روایت بیان کی کہ مرزا کاجنی کی بیوی کہتی ہے بیٹا اپنی ماں سے سنتا ہے اپنے باپ کے متعلق اپنی کتاب کے اندر درج کرتا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو کھانا کھاتے وقت دست آیا اور وہ پھر دست آیا پھر پھر دس آیا پھر پھر دس آیا پھر گیارہ دفعہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دست کہ مٹ بھیڑ ہوتی رہی خوب پنجا آزمائی ہوئی آخر دست اور مار کا مار لیا اور غلام احمد قادیانی کو دبوچا اور اس حالت میں دبوچا کہ اس کی چارپائی کے ساتھ ہی لیٹرین بنا دی گئی تھی اسے رکھ کے عارضی طور پر وہاں پر گلازت کرتا تھا آخری دفعہ جس وقت وہ غلط کر کے اٹھنے لگا چکر آیا نیچے گر گیا اور ایسے طور پر گرا کے اس کا سر تار پہ باہی کے ساتھ جا کر ٹکرایا نیچے ملبہ جو پڑا تھا اس کے اندر جا کر لکھڑا تو اس حالت میں غلام احمد قادیانی کی موت واقع ہوئی یہ دلچسپ بات ہوگی کہ اس منازطی کے مناظرہ میں ایک قادیانی نے مجھے کہا کہ جی یہ روایت ضعیف ہے میں نے اس شریف آدمی کو کہا کہ روایت کا ذوق ہوتا ہے وہ راویوں کی کمزوری کی وجہ سے تو اس کے اس روایت کے راوی ہے دو ایک مرزا قادیانی کی بیوی اور ایک مرزا قادیانی کا کا بیٹا اگر یہ ضرور تھے تو آپ بتا دیں کہ ان میں دجال کون تھا کذاب کون تھا بدکار کون تھا جھوٹا کون تھا تاکہ پھر روایت کو ضعیف مان لیں تو پھر بہت اللہ زی کفر وہ پھر جھاگ کے پانی کی طرح بیٹھ گیا بارہ مناظروں میں ہم نے بھی قادیانیوں کو کہا کہ جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو موت آئی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو عزیز اکارت کو بہن بھائیوں کو دوستوں استاد و شاگردوں کو وہی موت نصیب کرے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حالت میں وصال ہوا میں نے کاجیوں کو کہا کہ آپ بھی دعا کریں کہ جس حالت میں غلام احمد کاجیئنی کو موت آئی تھی تمہیں بھی موت نصیب ہو آئیں بائیں کر کے پال جاتے ہیں کوئی کاجی اس کے لیے ہاں بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے غلام احمد کاجیا کی موت کے انجام سے کہ کہیں ہماری بھی وہی حالت ہوئی تو خیر سے لاش ہی نہ بگڑ جائے تو آپ نے سو فیصد صحیح کہا کہ غلام احمد نے آخری وقت تک بیعت نہیں کی اور برابر سرابر مرزا غلام احمد کاجیہ نے اپنے کفر اور دجل کے اندر بڑھتا گیا اتنا بڑھتا گیا کہ فرعون کو حامان کو نمرود کو اور ابلیس کو بھی اپنے کفر کے اندر یہ مات دے گیا اس بنیاد پر ہمارے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ غلام محمد کاجی علی کا کفر فرعون اور حامان کے کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے کوئی اور جو سوال کرنا چاہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کتنی وقت نکال کر آئے اور کتنی دیر تک آپ نے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم لوگوں کو اپنے مفید بیان سے مسترد کیا تو ویسے فتنے کی بات ہو رہی تو میں ایک فتنے اور فتنے کی بات کرنا چاہ رہا تھا ایک گور شاہی تو وہاں صاحب یہ جو گور شاہی کا فتنا ہے اس نے بھی امام مہدی ہونے کا ایک دعویٰ کیا ہے تو اس بارے میں بھی تمام دوستوں کو آگاہ کر دیں کہ اس کے فتنے کی کیا سدا ہے کیا انتہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چاند تک کا چاند میں اس کی تصویر بنی ہے اس طرح کی چیزیں قسم کی باتیں وہ کرتا ہے پکا کی اگر فتنے کی بات ہوتی ہے تو یہ گوشائی کا فتنہ بھی ضرور بتا دیجیے گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ضمن میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس بات کا ہر چند کے میرے آج کی گفتگو سے موضوع سے متعلق نہیں لیکن اتنی بات یاد رکھے کہ یہ گور شاہی گجر خان کے قریب ایک ڈھوک ہے ایک جگہ وہاں کا رہنے والا تھا اور یہ ہمارا قسم کا آدمی تھا ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور اس نے خود جو ہے وہ ایک مستانی عورت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اس کے ساتھ لیٹنے کے اور پتہ نہیں کیا کیا گیہ بھنگ پینے کے دعوی وابی کیے آخر میں آ کر کوٹری کے اندر اس نے ایک مرکز قائم کیا میں نے بھی اس مرکز کو دیکھا ہے اور اللہ کی شان کے کل میں اسی کوٹری میں جا رہا ہوں جہاں پر ان کا مرکز ہے وہاں ختم نوت کی جماعت نے اللہ رب العزت کی عنایت اور توفیق کے ساتھ اپنا مرکز قائم کیا ہے ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ شہید اسلام نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا اب ان کے تو جو ہے وہ اپنا علمی جانشین مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری نے اس مسجد کو مکمل کرایا ہے بہت بڑی مسجد مدرسہ وہاں پر قائم ہے کل اس کے افتتاح کے لیے جا رہے ہیں تو میں اس کی کارروائیوں سے کار سے بخوبی طور پر واقف ہوں اور ختم نبوت کی جماعت نہیں آپ دوستوں کے اپنا دعاؤں کے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کے خلاف پاکستان کے اندر کیس دائر کیے جہاں جہاں کیس دائر ہوا اس کو موت کی سزائیں ملی بھگوڑے کے طور پر باہر کی جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا رہا ان میں بھی اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہی احادیث جو میں عرض کر چکا ہوں ان نشانیوں کو دیکھیں تو ایک نشانی بھی مہدی کے اندر مہدی سیدنا مہدی والی اس گوہر شہری کے اندر نہیں پائی جاتی تھی یہ بھی ان جھوٹے مدعیان میں سے ایک تھا اور غلام احمد قادیانی کے نے جو اپنے ابتدائی کے اپنا کفر کے نوالے اگلے تھے یہ ان کو چبانے والا تھا جیسے وہ ویسے یوں جیسے وہ مرا ویسے یہ اللہ جی کفر دونوں خسم جہاں پاک پہلی بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت آپ کا ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا اپنا قیمتی وطن نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور اپنے بہترین انداز سے ہمیں مستفید کیا اور خاص طور پہ یہ جو کفر قادیانیوں کا اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت مزید معلومات بہت مفید معلومات ہمیں سننے کو ملی تو حضرت میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جو پہلی نماز ادا کریں گے تو کیا حضرت عیسیٰ السلام اس کی جماعت کرائیں گے یا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان اس کے متعلق کچھ بتا دیں بھائی کا سوال تھا جزاکم اللہ جناب قادری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کریں آپ نے جناب رضوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کریں آپ نے جن نیک تمناؤں اور دعاؤں سے مجھے نوازا ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے حق کے اندر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے بھی اس سے حصہ نصیب فرمائے حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت سید جناب علیہ رضوان امام ہوں گے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سید عیسیٰ علیہ صلاح وسلام امام ہوں گے تو جو لوگ سیدنا مہدی اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول اور ظہور کے منکر ہیں وہ اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے محدثین حضرات نے چھوٹے سے ایک دو جملوں میں ان کی بہت خوبصورت تعویل اپنا تصدیق دے دی ہے اور وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز حضرت حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے اور اس پڑھنے کی وجہ تین بیان کی گئی ہیں احادیث میں ایک تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی کہیں گے کہ نماز پڑھائیں آگے کیفیت کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کندھو پر ہاتھ رکھ کے ان کو مسلح پر کھڑا کریں گے کہ متن لحاظ علما آپ نماز پڑھائیں یہ آپ اس امت کے اعزاز کے لیے اور ایک روایت کے اندر ہے کہ قد اقیمت لاکہ کہ یہ نماز جو ہے آپ کے لیے اس کی اقامت کہی گئی ہے آپ مسلح پر تشریف لے جا چکے تھے حضرت مہدی آپ مسلح پر تشریف لے جا چکے تھے اقامت کہی گئی تھی میری آمد کی وجہ سے آپ مجھے فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو یہ اقامت چونکہ آپ کے لیے کہی گئی ہے تو یہ نماز آپ پڑھیں اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ افضل آدمی امامت کرائے پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے بیان جواز کے لیے اور اس کے بعد کی تمام تر نمازوں کی امامت چونکہ اشار اسلام افضل ہیں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان سے تو باقی تمام تر نمازیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام السلام پڑھائیں گے احادیث کے اندر تصدیق ہوگی کہ جن احادیث میں تذکرہ ہے کہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے تو اس سے مراد پہلی نماز ہے اور جن روایات کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے تو وہ نزول کے بعد کی دوسری پہ اپنا عیسیٰ علیہ وسلام کے وصال مبارک تک کی جتنی نمازیں ان کی امامت کا تذکرہ ہے تو احادیث میں تطبیق بھی ہو گئی حدیثیں بھی اپنی جگہ پر قائم رہی اور صورت حال بھی واضح ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز حضرت مہدی کے پیچھے اس لیے پڑھیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ محمد عربی کے دین کو دین کی تبلیغ کے لیے دین کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کے آنے میں تاخیر ہوگی لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت کہ یہ کمرہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بہرحال حضرت ایک معمولی سے سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حضرات مہدی علیہ السلام یا مریم علیہ السلام یعنی علیہ السلام یا علیہ السلام استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے تعلق سے تو کیا اطلاع کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یا کہیں سے کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا صحیح جو ہے کس انداز میں ان کا نام لیا جائے آپ اس بارے میں ذرا وضاحت کر لیں شکریہ ہاں، بہت ہی شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہمارے اہل سنت کے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے عموماً کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے اور صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا کی صحبت پائیں گے تو وہ ان کے صحابی ہوں گے اس حیثیت سے ان کو اہل سنت علیہ رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو اپنا دعائیہ کلمات ہیں اسی طرح علیہ السلام کے ان کے اوپر سلامتی ہو سلام ہو یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں اور ہمارے جو ہے اپنا بعض لوگ ان کو علیہ السلام کہہ دیتے ہیں تو اہل سنت کا احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ ان کو رضی اللہ یا علیہ رضوان کے نام سے یاد کیا جائے نہ کہ علیہ السلام سے تاکہ علیہ السلام کے لفظ سے کہیں وہ انبیاء علیہ السلاط والسلام کی طرف جو ہے وہ ذہن منتقل نہ ہو لیکن اگر کوئی لوگ اس کو دعا کے طور پر استعمال بھی کریں جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کے جواب کے اندر کوئی کلام نہیں ہوگا یہ اس کی گنجائش ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ان کے لیے راضی اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے یہ کسی صاحب نے جو ہے وہ اپنا اس کی سکرین کے اوپر سوال لکھا ہے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک پر ہوں گے یا یہ کہ حضرت مہدی حضور علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے حدیث شریف میں آیا ہے حضور علیہ السلام کے نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ وہ خلق اور خلق میں مجھ سے مشابہ ہوں گے تو اس کے اندر کوئی کلام نہیں کہ اور وہ یہ بھی صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اطراطی میرے خاندان میں سے ہوں گے ہمارے کنبا میں سے ہوں گے اور دوسری روایت کیا گیا ہے کہ من ولد فاطمہ تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں حضرت سید مہدی علیہ رضوان اپنے زمانے میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی امت میں سے ممتاز ترین فرد ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ان پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ وحسن اللہ بھائی ابھی ہمارے پاس ماشاء اللہ حضرت موجود ہیں تو کیوں نہ حضرت کے اسکیم کی وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں مجھے کافی بھائی نظر آ رہے ہیں روم میں تو بھائی آپ اپنے اپنے سوالات جو آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے اشکالات ہیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق تو پلیز آپ اپنے ہینڈ ریز کریں اور حضرت سے زیادہ سے زیادہ سوالات کریں تاکہ ہماری حضرت کا جو قیمتی وقت ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو اور ہمارے ذہن کے جو اشکالات ہیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق وہ دور ہو سکیں کیونکہ ابھی آپ کے سامنے حضرت نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ ابھی ایسا کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیعت کے نزدیک ان کا بارہواں امام جو ہے جس کو مہدی رضوان کا نام دیتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ غار میں انہوں نے بٹھا دیا ہے بہت عرصے پہلے سے ان کو پیدا کر دیا تو اس اس لیے آپ کو چاہیے کہ حضرت سے زیادہ سے زیادہ سوالات کریں حضرت میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق احادیث مبارکہ میں ہے یا کہ حضرت علیہ السلام کے متعلق کہ ان میں سے پہلے کن کی وفات ہوگی جب یہ حضرات کا نزول ہوگا تو ان میں سے پہلے کن کی وفات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی تو اس کے متعلق بیان بھائی میں آپ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت مہدی کے متعلق جو ترتیب ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان ان کا انتقال پہلے ہوگا اور ان کی عمر جو چالیس سال کی عمر کے اندر ان کی ان کا جو ہے وہ اپنا ظہور ہوگا اور وہ نو سال مزید اپنے اس ظہور یا بیعت کے جو مقام ابراہیم پر ہوگی اس کے بعد نو سال تک زندہ رہیں گے سات سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے نزول سے پہلے اور نازل ہونے کے دو سال بعد تک تو یہ انچاس سال ان کی عمر بنتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول کے دو سال بعد حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کا انتقال ہوگا اور رہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تو وہ حضرت مہدی کے انتقال کے ترتالیس سال بعد تک زندہ رہیں گے تو ترتیب یہی ہوئی کہ حضرت مہدی کا انتقال پہلے ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک بعد کے اندر ہوگا اور بعض دوست نے کسی نے یہ سوال لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہو گئے ہیں بھائی جس وقت اپنا سورج نکل آئے وہ ساری دنیا کے سامنے ہوتا ہے یہ لوگ اپنے تخمینوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ چونکہ احادیث شریف میں نہ قیامت کی متعین تاریخ ہے نہ ان کی علامتوں کی متعین تاریخ ہے جس وقت حالات اور واقعات بنیں گے اور وہ اپنا پیدا ہوں گے بیعت ہوگی تو وہ چمکتے دمکتے دوپہر کے سورج کی طرح سبھی کو پتا چل جائے گا اس وقت تک جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیا سے کہہ رہے ہیں اور یہ اپنے اندازوں اور تخمینوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ عالم دین کوئی بھی ہو میں یا آپ یا کوئی اور ساتھی جسے اپنے علم کا دعویٰ ہو اور وہ اس قسم کی بات کہتا ہے تو وہ اپنے تخمینوں کے ساتھ کہتا ہے شریعت اسلام تخمینوں کے ساتھ نہیں چلا کرتا وہ تو قرآن اور سنت کی واضح روشنی اور ہدایت کے ساتھ ہی چلا کرتا ہے کیونکہ ان کی کوئی تاریخ متعین نہیں نہ قیامت کی نہ اس کی علامتوں کی جس وقت ہوگا تو وہ سبھی کو پتہ چل جائے گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا صاحب آپ کا حضرت بہت شکریہ یہاں پر کسی نے حضرت سوال لکھا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی عمر میں تشریف لائیں گے جس عمر میں وہ اس مادی دنیا سے اٹھائے گئے تھے حضرت یہ سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام واپس اسی عمر میں تشریف لائیں گے جس عمر میں اس مادی دنیا سے تشریف لے گئے تھے اٹھا لیے گئے تھے جس عمر میں حضرت مائک آپ کے لیے طالب طالب علم بھائی اللہ آپ کو دین دنیا میں اپنی عزتوں اور سلامتوں سے سرفراز فرمائے بہت ہی شکریہ جس دوست نے سوال لکھا ہے ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ حضرت سید علیہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پینتالیس سال کا فلاں کا جو احادیث شریف کے اندر تذکرہ ہے عمر مبارک کا وہ اس دنیا سے متعلق ہے کہ اس دنیا میں ان کی یہ کیفیت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جتنا بھی وقت گزار کر آئے جیسے رحمت عالم میں راج کی رات تشریف لے گئے تھے سید علیہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت سید علیہ عیسیٰ علیہ السلط کی آسمانوں کی عمر وہ اس دنیوی عمر کے اندر کوٹ نہیں ہوگی وہ دوسرا جہان ہے یہ دوسرا جہان تو البتہ اتنی بات متعین ہے کہ جس طرح تازگی کے ساتھ جس آن بان شان کے ساتھ اور عمر کے جن کوا کے ساتھ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام انہی کوا کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے اور اتنا لمبا عرصہ آسمانوں پر گزارنے کے باوجود زمانے کے گزرنے کا مرور زمانہ کا ان کے اعضا پر یا ان کے کوا پر کوئی اثر نہیں ہوگا جس طرح گئے تھے اسی حالت کے اندر واپس آئیں گے اور اس حالت میں واپس آئیں گے تو زور علیہ السلام نے فرمایا یا تزوج وجول لدو شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی تو یہ جو ہم ان کی عمر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ تو یہ نزول کے بعد اس دنیا کی بات ہے آسمانوں کی عمر کا اس کے اندر یہ اس کے اندر وہ شامل نہیں یہ ایک دوست نے سکرین کے اوپر سوال لکھا ہے کہ حضرت حضرت سیدنا مہدی آئیں گے تو ان کے متعلق خوراسان سے یا بعض شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ایران سے لوگ ان کی بیت کے لیے آئیں گے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے شیعہ حضرات کا نظریہ سے عیدی کے متعلق کہ وہ فلاں غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور فلاں یوں ہے اور فلاں یوں ہے اور وہ جو ہے انبیاء سے بھی افضل ہے اس طرح کے ان کے دعوے یہ صداقت کے ساتھ بالکل میل نہیں کھاتے ان کا صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے البتہ حدیث کے اندر حضرت مہدی کے متعلق اتنی بات مشہور ہے شریف کی روشنی میں کہ اس سال حضرت مہدی کے لیے جو قافلے در قافلے ان کی بیعت کا سن کر اور ان کی تشریف آوری کا سن کر آئیں گے ان کے پاس تو ان کے ہاتھوں کے اندر جھنڈے ہوں گے اور اس میں اپنا سیاہ جنڈو کا بھی تذکرہ آتا ہے سیاہ جنڈا ہر چند اب شیعہ حضرات نے اپنا شہر بنا لیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ رحمت عالم نے جہاں سفید پگڑی استعمال کی وہاں سیاہ پگڑی بھی استعمال کی حضور علیہ السلام کی جنگو کے اندر بھی بعض سیاہ جنڈے استعمال ہوئے تو وہ جو تشریف لائیں گے وہ اعلی سنت ہونے کے باوجود ان کے ان کے ہاتھ کے اندر اگر جھنڈے سیاہ ہوں تو وہ شیعہ ہونے <laughs> کی علامت نہیں ہوگی وہ جھنڈوں کا رنگ ہوگا جس طرح مختلف ملکوں کے مختلف فوجوں اور دوستوں کے اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے رنگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایسے کوئی نشان ہوگا تو اس کے اندر کوئی اسکال نہیں ہے یہ ایک دوست نے سکرین پر سوال کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کی تشریف آوری پر اسلام ختم ہو جائے گا یا یہ کہ قیامت کے قریب اسلام بالکل ختم ہو جائے گا یہ کیسے ہے سو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کی تشریف آوری پر اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہوگا البتہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہوگی وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے مسلمان مصیبت اور امتحان کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے انہیں ایک بھرپور قیادت کی ضرورت ہوگی اور وہ قیادت اللہ حضرت مہدی علیہ رضوان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی شکل میں امت مسلمہ کو مہیا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر اسلام ختم نہیں ہوگا بلکہ ان کی تشریف آوری پر تمام ابھیان باطلا مٹ جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی شاہی ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلے ایک ہے دلائل کے ساتھ تمام ادیان باطلا پہ غالب آنا وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا ایک ہے مادی شکل میں تمام مذاہب کے اوپر دین اسلام کا غالب ہو جانا اور دینوں کا مٹ جانا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا البتہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلط والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد آگے چل کر حالات جو ہے وہ اپنا رخ پلٹیں گے پھر ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا یا دنیا نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ پوری کائنات پہ اسلام یا حالات پلٹیں گے قیامت سے پہلے کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی جب باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اس دنیا کے سفل لپیٹ دی جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کے دنیا کی کوچ کرنے کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی اس صورت میں اسلام کو آیا سپورٹ ملے گا یا نہیں تو یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے حضرت اس کے بارے میں بتا دیں جزاکم جزا جزاک شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ یا جانشین بنے گی ان کا نام آتا ہے غالباً حارث یا اس قسم کا صحیح مجھے اب یاد نہیں ہے حادیث کے اندر دیکھ لیا جائے وہ رسالہ کا میں نے نام بتا دیا الخلیفہ تو میں اس کے اندر موجود ہے رحت صاحب کی پندرہویں جلد کے اندر ہم نے اس کو شاید ہی کر دیا ہے اس کے اندر اس کا نام دیکھا جا سکتا ہے مجھے صحیح طور پر یاد نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا پھر آگے چل کر حالات پلٹنا شروع ہوں گے مسلمانوں کی قوت اور شوقت ختم ہوگی تا وقت ایک ایسا آ جائے گا کہ جس زمانے میں وہ اپنا یاجوج ماجوج کا آپس خروج ہوگا دعوت لرک کا خروج ہوگا فلاح ہوگا اس وقت دنیا کی یہ کیفیت ہوگی کہ پوری دنیا میں اسلام کر اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت جی آپ کا بہت شکریہ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں انتظار مہدی و مسیح ہے اور یہ تبا سوم ہے تیسرا ایڈیشن ہے اور ماہ اکتوبر چھیانوے میں بمطابق جماعت اول چودہ سو سترہ ہجری انہوں نے لکھا ہے ہجری کی وجہ یہاں انہوں نے الو کے پٹھوں نے یہ عیسوی لکھا ہے چودہ سو سترہ پر بھی عیسوی لکھا ہے اور انیس سو چھیانوے پر بھی عیسوی لکھا ہے خیر حضرت اس میں حضرت ایک سوال ہے کہ مفتی محمد طاہر مکی مفتی محمد طاہر مکی بھی یہ منکرین حدیث میں سے بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی رفع اور نزول کے جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت کا بالکل اعلانیہ منکر بھی ہے اور حضرت میرا یہ سوال ہے کہ یہ صفحہ پچیس پر انتظار مہدی و مسیح یہ تمنا امادی کی کتاب ہے مشہور منکر حدیث دشمن حدیث کی کتاب ہے صفحہ پچیس پر لکھا ہے کہ یہ مفتی محمد طاہر مکی جو ہے یہ محتم اور مفتی ہے جامعہ مدینت العلوم اورنگ آباد کراچی نمبر ایک دوسرا یہ لکھا ہے کہ سرپرست عالمی جمیعت تدریس القرآن تیسری یہ چیز لکھیے کہ یہ سرپرست بزم خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر چوتھی بات اول ناظم اعلی کل پاکستان سنی کونسل پاکستان سنی کونسل کا اولین ناظم اعلی ہے اور چھٹی چیز لکھیے جنرل سیکرٹری ادارہ فکر اسلامی اور ساتواں اس کے عہدہ لکھا ہے کہ ترجمان متحدہ سنی محاذ برائے عظمت قرآن و عظمت صحابہ اب حضرت یہ منکرین حدیث میں منکرین حدیث لوگوں میں مفتی بھی ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفا کے منکر ان میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ سنی اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں اور متحدہ سنی محاذ کے یہ بڑے بھی ہیں حضرت یہ تو بڑی پریشان کون سی بات ہے بہرحال حضرت میرا یہ سوال ہے کہ یہ محمد طاہر مکی یہ اور اس کا یہ مدرسہ مفتی مختم جامعہ مدینۃ العلوم اورنگ آباد کراچی حضرت آپ اس پر یا مولانا طلحہ رحمانی اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ واقعی کوئی مفتی بھی ہے اور منکرین حدیث میں مفتی بھی ہوتے ہیں حضرت مائک آپ کے لیے طالب علم بھائی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں طاہر مکی ہو یا کوئی اپنا اپنے آپ کو مکھی کو کانگریوی کہلوائے یا یا کوئی کوئی کہلوائے کہلوائے کچھ یہ لوگ جہاں تک ان کے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ دیکھا تو وہ تو حضور علیہ السلام کے حدیث شریف ہے کہ باہر آخری زمانہ میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ بعض لوگ سوال کریں گے اور وہ اپنا جو ہے اس کا جواب دیں گے جب اس سوال کے جواب میں استفتا کے جواب میں ایسا فتوا دیں گے کہ جو باتیں نہ انہوں نے سنی ہوں گی نہ ان کے آبا و اجاد نے سنی ہوگی تو یہ لوگ سراہتاً اس کا مزداق ہے اور یہ خارجیت سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی سلامتی نصیب فرمائے الحمدللہ نہ ہم راضی ہیں نہ خارجی جو اس قسم کے کوئی ان کو نبیوں سے افضل قرار دیتا ہے اور کوئی سرے سے ان کی آمد کا منکر ہے یہ دونوں افراد اور تفریح کا شکار ہے طاہر مکی کی اعلی سنت میں یا کراچی کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور بکت نہیں باقی جہاں تک ہے کہ وہ سنی کونسل کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو چیئرمین کہلاتا ہے محتلوم کہلاتا ہے ہمارے پاکستان میں تو گوہر شاہی لوگ جیسے چل جاتے ہیں اگر یہ چل گیا اپنے جھوٹ میں تو اس کی کوئی اپنا اہمیت نہیں ضعیف الاعتقاد لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے اتار کے بازار میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں چار آدمی اس کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں دس غلام احمد کاجہری کو بھی مل گئے تھے تو یہ ان کے دابو بابو کا کوئی اعتبار نہیں یہ سارے لاجوبہ بھی ہے راستہ صحیح وہ ہی جس پر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ گامزن رہے جس پر امت چودہ سو سال سے عمل کرتی آ رہی ہے اللہ آپ کو اور مجھے اس پر سلامت رکھے جن کا آپ نے تذکرہ کیا نہ یہ کسی شمار میں ہے نہ کسی قطار میں حضرت جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ جزا پیس لور ون بائی السلام علیکم uh, حضرت صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح امام حضرت امام مہدی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جس وقت وہ آئیں گے دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ بہت فتنے ہوں گے اب بھی بہت فتنے ہیں اس وقت تو اور بھی زیادہ ہوں گے تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں وہ گار کے اندر چھپے ہوئے ہیں قادیانی کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں تو کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس کے اندر وہ پتا چلے کہ پھر یہ لوگ جو جس وقت وہ آئیں گے تو سب لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر متفق ہو جائیں گے یہ یا اسی طریقے سے یہ رہیں گے سب لوگ کہ ان کے اوپر یہ اتحاد ہو جائے گا کہ ہاں یہی حضرت امام مہدی ہیں تو یہ شیعہ اور قادیانی اور جو ان کے اوپر مختلف راہ رکھتے ہیں سب متفق ہو جائیں گے اس وقت پھر تو آپ ارشاد فرمائیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی تشریف آوری پر شیعہ سنی یا آپ اپنا جو ہے یہ مختلف دعووں کی بات نہیں وہ تو خود حدیث شریف نے متعین کر دیا اور قرآن مجید نے بھی اشارہ کر دیا کہ جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اس وقت یہود و نصارہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے باقی رہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑی اور الٹے پلٹے ان کے دعوے تو ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہوگی سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اتفاق کر لیں گے آج قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں ایک وہ کہتے ہیں کہ جو مہدی غار کے اندر موجود ہیں مہدی کے موجود ہونے کے دونوں دعوے دار لیکن وہ دونوں آپس میں اکٹھے نہیں یہ ان دونوں کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے مہدی وہ ہوگا جس پر پوری امت اکٹھی ہو جائے گی اور اسی طرح اکٹھی ہوگی جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں کہ حرم کعبہ کے اندر اکٹھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ شاء العزیز امت مسلمہ مرکز اسلام میں جمع ہوگی اور یہ سیدنا مہدی کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے آنے پر جو ہے وہ بغض اور حسد سینوں سے اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ان کے زمانے کی خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ اس زمانے میں انسان تو رہے درکنار جانور جو موزی جانور ہیں ان کے دلوں سے بھی مزرت کا پہلو نکال دیا جائے گا بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور جو ہے وہ اپنا یہ بکری بھیڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک طرح گاہ کے اندر چلیں گے اور وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اتنا خیر و برکت کا زمانہ ہوگا کہ یہ سارے فتنے مٹیں گے اور وہ ساری امت جو ہے وہ وہ ملت واحدہ ہو جائے گی آج کل ان فرقوں کا ان طبقات کا ان لڑائیوں کا ہونا بذات خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نہ ابھی تک مہدی آیا ہے نہ ابھی تک عیسا آیا ہے جب وہ آئیں گے تو اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ زمین و آسمان ان کی انشاءاللہ اپنا گواہی کے لیے پوری دنیا کا انسان ان کی صداقت کے جھنڈے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوگا بھائی میں درخواست کرتا ہوں ایک دوست نے جو ہے وہ سکرین پر سوال لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حدیث شریف آپ نے کوٹ کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ امت کے اول میں میں ابتدا میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ اور آپ نے پھر بیان کے اندر یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا زمانہ ایک ہوگا تو یہ دونوں باتوں کے اندر تخالف ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دونوں جگہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں واقعات کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے امت کی ابتدا رحمت عالم سے آگے چل کر مشکلات کے زمانے میں امت کی جو ہے وہ اپنا جو خیر و برکت اور قیادت و سیادت حضرت مہدی کے ہاتھ میں دونوں اکٹھے اس اعتبار سے کہ دو سال تک نزول کے دو سال بعد تک یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر میں اس اعتبار سے کہ حضرت مہدی کے جانے کے بعد ترتالیس سال تک کام کریں گے تو تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ پھینک آ گئی ایسے جیسے جو ہے وہ اپنا نگینا کے اندر جو ہے وہ اپنا انگوٹھی کے اندر جڑتا ہے بھائی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دی ڈیفرنڈر آپ حضرات کے چینل کا اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو جن دوستوں نے مجھے دعائیں دی وہ بھی اور جو دوست مجلس کے اندر شریک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو سچائی کے راستے پر گامزن رکھے اور سچائی کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں آپ سب حضرات کو اس کی جگہ خیر عطا فرمائیں یہ میرے بھائی نے سوال کیا اور انہوں انہوں نے کہا یہ آخری سوال ہے اس کا جواب دے کے پھر میں پھر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کل کچھ مصروفیات ہیں آج کا دن بھی سارا مصروف رہا ہے آپ کچھ اپنا جسم اور جان کا بھی حق ہوتا ہے انہوں نے سوال کیا کہ غلام احمد قادیانی نے ساری زندگی میں کوئی سچی بات بھی کہی اس نے ایک بات کہی اور خوب کہی اور وہ یہ اس نے کہا کہ کرم کھاتی ہوں میرے پیارے آدم نادمزاد کہ میں جو ہے وہ اپنا مٹی کا کیڑا ہوں اور انسان کا بیٹا ہی نہیں یہ اس نے ایسی شاندار بات کہی ہے کہ اس کی روشنی میں غلام احمد کاجہ جی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات بندے سے پترا والی ہے ہی نہیں آخر الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے حامی ناصر اللہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ عذاب النار واجعلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار اللهم كن صاحبنا فی صبرنا و خلیفۃ فی اهلنا واقم صلاۃ وجوہ اعدائنا اللهم انا نجعل فی نحورهم ولوج من شرورهم اللهم حسن عاقبتنا فی الامور كلها واجعلنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ زندگی کے آخری مرحلے تک ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ فرما اس کی سر پہ ہم سب کی زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کریم ہم سب کے عالم کی جدو میں اضافہ فرما ان کے مال جان ایمان دین دنیا عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا پوری دنیا کے لوگوں کو سچائی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں ان سب کو اپنے رضا والا دین دین اسلام نصیب فرما محمد عربی کی غلامی کا اشارہ نصیب فرما اللہ ہم سب نے جو مل کر تیری بارگاہ میں دعا کی ہے خدا بندہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ محمد علی و صحابی اجمعین